طلحہ بن یحییٰ انصاری نے یونس سے انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں چاندی کی ایک انگوٹھی پہنی اس میں حبش کا نگینہ تھا آپ اس کے نگینے کو ہتھیلی کی طرف رکھا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ستاسی